آدھی رات کے وقت ایک کشتی جس کے چپو چار ملاح کھینچ رہے تھے کھلے سمندر سے ایک تنگ کھاڑی میں داخل ہوئی اور تھوڑی دور چلنے کے بعد گھٹنے گھٹنے پانی میں رک گئی عثمان نے کشتی سے اتر کر کنارے پر پہنچتے ہوئے کہا تم یہیں ٹھہرو میں سامان چھپانے کے لیے کوئی موضوع جگہ تلاش کرتا ہوں ابو عامر نے اٹھ کر کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں بہت اچھا تم کچھ سامان اٹھا لو اور ایک گدال بھی ساتھ لے لو ابو عامر نے لکڑی کا ایک بیرل جس میں بارود بھرا ہوا تھا اٹھا کر کندھے پر رکھ لیا اور ایک ہاتھ سے گدال اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا عثمان نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نکاح دوڑانے کے بعد کہا یہاں آس پاس آبادی کے کوئی آثار نہیں اور نقشے کے مطابق یہ مقام اس خلیج سے چھ سات میل سے زیادہ دور نہیں ہونا چاہیے جو کاؤنٹ ڈان لوئی کے قلعے تک جاتی ہے ہمیں اس ٹیلے سے نیچے کسی جگہ نرم مٹی دیکھ کر صبح کی روشنی سے پہلے اپنا اسلحہ اور بارود چھپا دینا چاہیے ضرورت کے وقت ہم اسے کسی موضوع جگہ لے جائیں گے ابو عامر نے ٹیلے سے اتر کر ایک جگہ رک کر کہا ہمیں زمین کھودنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ دیکھیے اس چھوٹے سے کھڈ میں ہم اپنا سامان رکھ سکتے ہیں چھپانے کے لیے اوپر صرف پتھر اور ریت ڈالنے کی ضرورت ہوگی عثمان نے کھٹ کا معائنہ کرنے کے بعد کہا تم یہیں ٹھہرو میں بھی آتا ہوں چند منٹ بعد ملا بارود کے چار اور بیرل بندوقیں تمنچے اور تلواریں کھٹ کے اندر ڈھیر کر رہے تھے اور ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر اس سامان کو اچھی طرح ڈھانپا جا چکا تھا اور پھر ملا کشتی لے کر واپس جا رہے تھے اور عثمان اور ابو عامر کنارے پر کھڑے انہیں خدا حافظ کہہ رہے تھے جب کشتی ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ واپس آ کر ٹیلے پر بیٹھ گئے عثمان نے کہا ابو عامر اگر تمہیں نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ ہم صبح کی روشنی سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے ابو عامر نے کہا ان حالات میں مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے مجھے ڈر ہے کہ ہم کسی غلط جگہ پر نہ اتر گئے ہوں اور ہمیں یہ سامان کوسوں پیچھے نہ چھوڑنا پڑے عثمان نے کہا اگر تمہارے بیانات صحیح تھے تو صبح کی روشنی میں تم یقیناً ڈان لوئی کا محل دیکھ سکو گے سلمان نے اپنے ہاتھ سے نقشے پر جو نشان لگائے تھے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے انشاءاللہ اللہ ہم صبح ہوتے ہی ڈان لوئی کی بستی میں ہوں گے اس کے بعد ہماری مہم کی کامیابی یا ہماری گرفتاری اور اذیت ناک موت کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ تم کس قدر ہوشیاری سے کام لیتے ہو ابو عامر بولا آپ مطمئن رہیں مجھے اپنی جان کم عزیز نہیں میں آپ کو پھر ایک بار یہ تاکید کرتا ہوں کہ آپ کو کسی راہب کے ساتھ بحث میں نہیں الجھنا چاہیے کسی مسلمان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کا آسان ترین حربہ یہ ہوتا ہے کہ اسے گالیاں دے کر چڑھایا جائے یہ باتیں میں کئی بار سن چکا ہوں میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ڈان لوئی کے غلاموں میں چند یہودی بھی ہیں اگر ان میں سے کسی کو ہم پر شبہ ہو گیا تو وہ فوراً ڈون لوئی کے کارندے کو خبر کر دے گا وہ اچھا کام کرنے والے غلاموں کے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتا ہے لیکن حکم عدولی پر نہایت عبرتناک سزا بھی دیتا ہے عثمان نے کہا دوست یہ بات بھی تم کئی بار بتا چکے ہو ابو عامر نے آجز ہو کر جواب دیا اس مہم میں میرے ذہن میں کوئی نئی بات کیسے آ سکتی ہے صبح کی روشنی میں عثمان اور اس کا ساتھی شمال کی طرف بلند ٹیلے پر ڈان لوئی کے قلعے اور محل کا منظر دیکھ رہے تھے ان کے دائیں ہاتھ پر سمندر تھا اور ساحل کی چٹانوں سے ذرا ہٹ کر بائیں جانب ایک سر سبز وادی تھی مغرب کی طرف ایک میل دور باغات کے درمیان ایک گاؤں دکھائی دیتا تھا ابو عامر نے کہا خدا کی قسم ہم ڈون لوئی کی جاگیر میں ہیں میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ رات کی تاریکی میں منزل سے اتنے قریب پہنچ جائیں گے ادھر دیکھیے وہ ڈون لوئی کے مسلمان کسانوں کی بستی معلوم ہوتی ہے میرا مطلب ہے وہ مسلمان جو پہلے اس علاقے کے مالک تھے اور اب عیسائی زمینداروں کے مزارے بن چکے ہیں جب میں نے غرناتا سے یہاں تک خشکی کے راستے سفر کیا تھا تو راستے میں کئی مقامات پر میں نے نارنگی کے مختلف اقسام اور زیتون کے باغات دیکھے تھے ان باغات کے آس پاس قدیم بستیوں کی عمارات کے کھنڈر بھی یہی گواہی دیتے تھے کہ انہیں مسلمانوں نے آباد کیا تھا اندلس میں شہتوت کے بے شمار درخت بھی مسلمانوں کی نشانیاں ہیں کیونکہ کسانوں کی عورتیں گھروں میں بیکار بیٹھنے کے بجائے ریشم کے کیڑے پالتی تھیں چلیے پہلے ہم اس بستی میں چلتے ہیں مجھے بھوک لگ رہی ہے وہاں ہمیں کھانے کا بہت کچھ مل جائے گا لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ لوگ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں عام طور پر ہر اجنبی کو کلیسا کا جاسوس سمجھا جاتا ہے بستی کے قریب پہنچ کر انہیں زیتون کے باغات کے اندر ایک مکان سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اس مکان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے ایک عمر رسیدہ آدمی دروازہ کھول کر باہر نکلا اور پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا ابو عامر نے السلام علیکم کہا لیکن عمر رسیدہ آدمی کچھ کہنے کے بجائے جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا ابو عامر نے کہا ہم گرناتا سے آئے ہیں آپ عربی جانتے ہیں بوڑھے نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد عربی میں جواب دیا ایک غلام کا کوئی وطن یا زبان نہیں ہوتی اس کو تو اس زبان میں گفتگو کرنی پڑتی ہے جو اس کے آقا کو پسند ہو تم کہتے ہو کہ تم گرناتا سے آئے ہو لیکن موجودہ دور میں جنوب کے مسافر شمال کا رخ نہیں کرتے راستے میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں کہ اگر کوئی مسافر خواب کی حالت میں بھی عربی کے چند الفاظ بول دے تو کلیسا کا کوئی جاسوس اسے پکڑ کر محکمہ احتساب کے کسی ازیت خانے میں لے جائے گا ابو عامر نے جواب دیا ہمارے آقا نے ہمیں ڈان لوئی کے پاس بھیجا ہے تم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہو لیکن اصل راستے سے کچھ دور آ گئے ہو عثمان نے جواب دیا ہم نے برشلونا جانے والے جہاز پر سفر کیا تھا اور کپتان نے گزشتہ رات ہمیں اس ویران جگہ اتار دیا وہ کہتا تھا کہ کاؤن ڈان لوئی کی بستی زیادہ دور نہیں میرا خیال ہے رات کے وقت اس سے غلطی ہو گئی تھی ہم پچھلے پہر وہاں سے ساحل کے ساتھ ساتھ چل پڑے صبح کی روشنی میں یہ سر سبز وادی دیکھی تو اس طرف آ گئے خیال یہی تھا کہ شاید یہاں کوئی اپنا مسلمان بھائی مل جائے بوڑھے نے عثمان کا ہاتھ پکڑ کر کہا آؤ تھوڑی دیر آرام کرو تم بہت تھکے ہوئے ہو عثمان اور ابو عامر اس کے ساتھ سہن عبور کرنے کے بعد کونے کے ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور بوڑھے نے انہیں ایک پرانے قالین پر بٹھاتے ہوئے کہا میرا نام ابراہیم ہے یہ سن کر ابو عامر بولا میرا نام ابو عامر ہے اور یہ میرا بھائی عثمان ہے جمیلا جمیلا بوڑھے نے آواز دی تو ایک صحت مند عورت جس کی عمر تیس سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی اپنے چہرے کا نقاب درست کرتی ہوئی دروازے کے سامنے نمودار ہوئی بوڑھے نے کہا بیٹی مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو یہ بہت دور سے آئے ہیں عثمان نے کہا معاف کیجیے ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے بوڑھے نے کہا ایک ارب کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی مہمان اس کے گھر سے بھوکا چلا جائے کسی مصیبت میں ہم شاید آپ کی کوئی مدد نہ کر سکیں اور خطرے کے وقت شاید ہم اس بات سے بھی منکر ہو جائیں کہ آپ ہم سے متعارف ہو چکے ہیں لیکن یہ مطالبہ ابھی تک ہم سے نسرانیوں نے بھی نہیں کیا کہ ہم اپنے بھائیوں کو کھانا نہ کھلائیں جمیلا بیٹی جلدی کرو عثمان نے کہا لیکن ہمیں اپنے دروازے پر دیکھ کر آپ کچھ پریشان ہو گئے تھے ابراہیم نے جواب دیا ان دنوں ہر آدمی کسی اجنبی کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے محکمہ احتساب نے ہمیں اس قدر خوف زدہ کر رکھا ہے کہ ہمیں اپنے سائے سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے ابو عامر نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ابھی تک بلنسیا میں محکمہ احتساب کا باقاعدہ دفتر قائم نہیں ہوا اور لوگ پر امید ہیں کہ باقی علاقوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا بوڑھے نے ابو عامر کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا آپ یا تو بلنسیا کے حالات سے واقف نہیں یا آمدن مجھ سے چھپا رہے ہیں کیا آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ محکمہ احتساب کی باقاعدہ کارروائیوں سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہیں ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا نانا جان ہمیں یہ فیصلہ سزا پانے والوں پر چھوڑ دینا چاہیے کہ محکمہ احتساب کی کون سی کارروائی کم اور کون سی زیادہ تکلیف دہ ہے بہرحال ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہودیوں کے کے بعد مسلمان محکمہ احتساب کے نرقے میں آ چکے ہیں اور جو لوگ انسانوں کا خون پینے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کی پیاس کبھی نہیں پوچھتی بوڑھے نے کہا عبید تمہیں گفتگو کرتے ہوئے ذرا محتاط رہنا چاہیے عبید نے کہا نانا جان میں ساری رات کام کرنے کے بعد لیٹ کر ذرا اونگ رہا تھا کہ مہمانوں کی آوازیں سنائی دیں اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ شاید ہمارے کوئی عزیز مراکش سے واپس آ گئے ہیں تم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے ہاں اور میرا یہ کام دیکھ کر کاؤنٹس یقیناً خوش ہو جائے گی اسے میں نے اپنے وعدے سے ایک دن پہلے ہی ختم کر لیا ہے میں کھانا کھاتے ہی زین لے کر اس کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور اب مجھے وہاں سے معاوضے کے علاوہ معقول انعام بھی ملے گا بوڑھے نے کہا عبید میرا نواسا ہے اس کا باپ بلنسیا میں زین سازی کا کام کرتا تھا وہاں عبید نے ایک زین کاؤنٹ کے لیے بنائی تھی اس نے باپ کے کام سے بیٹے کے کام کو زیادہ پسند کیا اور اسے اپنی جاگیر پر ہی لے آیا عبید کے دوسرے تین بھائیوں میں سے ایک پارچا بان ہے ایک قیمتی جوتے بنانے سیکھ چکا ہے اور تیسرا شہر میں اپنے باپ کے ساتھ زین سازی کا کام کیا کرتا ہے عثمان نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے عبید اور اس کے بھائی ایسے کام سیکھ چکے ہیں کہ نصرانی ہمیشہ ان کی ضرورت محسوس کریں گے لیکن آپ نے اپنے متعلق تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کا ڈان لوئی کے ساتھ کیا تعلق ہے میں اس کا ملازم بھی ہوں اور مزارے بھی یہ باغ جو مکان کے ارد گرد آپ دیکھ رہے ہیں میرا ہے اور ڈون لوئی ایک جاگیردار کی حیثیت سے اس پر سالانہ لگان وصول کرتا ہے میرے تینوں بیٹے اس کی زمین پر ایک وسیع رقبے میں زیتون اور نارنجی کے باغات لگوا رہے ہیں اور ہمیں اس کام کی مزدوری کے علاوہ چند مراعات حاصل ہیں میں زیتون اور نارنگی کے پودوں کی دیکھ بھال کا ماہر ہوں اور جب ڈان لوئی کے باغات میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو مجھے بلا لیا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ جب تک عیسائیوں میں ہم جیسے کاشتکار یا صنعت کار پیدا نہیں ہو جاتے ہماری ضرورت باقی رہے گی عبید نے کہا لیکن انکویزیشن کے بھوکے بھیڑیے زیادہ دیر صبر نہیں کریں گے ان قریب ہمارا یہ گناہ ہر جگہ ناقابل معافی سمجھا جائے گا کہ ہم زیادہ محنت کرتے ہیں اور زیادہ کماتے ہیں ابراہیم پریشان ہو کر اپنے مہمان کی طرف متوجہ ہوا مجھے ڈر ہے کہ یہ لڑکا کسی دن مصیبت میں پھنس جائے گا اور کاؤنٹ یا اس کی بیوی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے اس کے باپ نے شکر کیا تھا کہ یہ شہر سے یہاں آ گیا ہے لیکن میں کوشش کے باوجود اسے یہ نہ سمجھا سکا کہ اب زندہ رہنے کے لیے ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی زبان بند رکھیں کم از کم انکویزیشن کے متعلق ہمیں کوئی لفظ نہیں کہنا چاہیے جب اس قسم کے بے وقوف گرفتار ہو کر انکویزیشن کی اذیت خانوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں وہ کئی بے گناہوں کے خلاف بیان دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر سینکڑوں خاندانوں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ڈان لوئی کی بستی کے گرجے کے پادری کے حکم پر کئی غلاموں کو سخت سزائیں دی جا چکی ہیں بلنسیا کے بشپ کا حکم تھا کہ کلیسا کے ہر مجرم کو وہاں بھیجا جائے مگر ڈان لوئی کی کوششوں سے ابھی تک اس حکم کی تعمیل نہیں ہو سکی اور پشپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کاؤنٹ نے کلیسا کے مجرموں کے لیے گرجے کے قریب ایک قید خانہ بنوا دیا ہے لوگوں کا خیال ہے کہ گرجے کا پادری انکویزیشن کے لیے کام کرتا ہے اس وقت بھی سات آٹھ آدمی اس قید خانے میں ہیں یہ ڈان لوئی کے وہ غلام ہیں جنہیں گرجے کا پادری جبرن عیسائی بنا چکا ہے اور ایک نوجوان یہ اعلان کرنے کے جرم میں کئی بار کوڑے کھا چکا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں نے استباغ نہیں لیا اس کے بعد وہ کچھ عرصہ خاموش رہا پھر کسی جاسوس نے پادری کو یہ اطلاع دے دی کہ اس نے دوبارہ چھپ چھپ کر نماز پڑھنی شروع کر دی ہے اس لیے اب وہ قید خانے میں ہے اور بستی میں یہ مشہور ہے کہ اگر ان تمام قیدیوں کو نہیں تو کم از کم اس نوجوان کو تو ضرور انکویزیشن کے سپرد کر دیا جائے گا وہ اب تک اس لیے بچا ہوا تھا کہ ایک اچھا سوار ہونے اور گھوڑوں کی بیماریوں کے متعلق بہت کچھ جاننے کے باعث جاگیر کے منتظم کو بہت پسند ہے گھوڑوں کی خرید و فروخت کے لیے بھی وہ اس کے مشوروں پر عمل کرتا ہے میں نے اس نوجوان کو پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب اسے یہاں آئے صرف چند ہی مہینے ہوئے تھے اسے ایک سرکش گھوڑے پر سواری کرتے دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی بڑے گھرانے کا چشم چراغ ہے خدا کے لیے آپ عبید کو یہ سمجھائیں کہ انکویزیشن گرفتار ہونے والوں سے کیا سلوک کرتا ہے خدا معلوم اس نوجوان کو کتنی اذیتیں دی گئی ہیں عبید نے مجھ سے کئی بار یہ کہا ہے اس کا زندہ رہنا ایک معجزہ ہے میں ڈرتا ہوں کہ اگر کلیسا کے کسی جاسوس نے اس کی کوئی بات سن لی تو ہم سب تباہ ہو جائیں گے عبید نے کہا نانا جان ہم اپنے گھر میں باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں مہمانوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم ان پر شک کرتے ہیں بیٹا میں ان سے اتنی باتیں کر چکا ہوں کہ مجھے گرفتار کیا جا سکتا ہے اب میری زندگی گزر چکی ہے لیکن تمہارے متعلق میں بہت پریشان ہوں وہ کچھ دیر خاموش رہے پھر عثمان نے سوال کیا آپ اس نوجوان کا نام جانتے ہیں کون وہ جو قید ہے ہاں ہاں اب اسے ڈان جان کے نام سے پکارتے ہیں لیکن اصل نام اس کا کچھ اور تھا وید اللہ نے کہا اس کا اصلی نام ابو الحسن ہے اور بڑے ماموں اچھی طرح جانتے ہیں ابراہیم نے کہا اس نالائق کو تو گھر بیٹھے ہر بات معلوم ہو جاتی ہے نانا جان عبید نے شرافت آمیز تبسم کے ساتھ کہا میں دوسروں کی باتیں اور سے سنا کرتا ہوں ابراہیم بولا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے لیے باتیں کرنا یا سننا دونوں خطرناک ہیں عبید نے کہا نانا جان میرے متعلق آپ مطمئن رہیں گھر سے باہر میں اپنے سائے سے بھی ڈرتا ہوں لیکن ساتھ والے کمرے سے ان مہمانوں کی گفتگو سنتے ہی مجھے یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ یقیناً عرب ہیں اور مسلمان ہیں پھر انہیں قریب سے دیکھنے اور ان سے گفتگو کرنے کی خواہش مجھے اس کمرے میں لے آئی اور اب تم کیا کرنا چاہتے ہو کچھ نہیں اب میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ کاش یہ غرناتا کے بجائے افریقہ کے کسی شہر سے آئے اور مجھے یہ مزدہ سنائے کہ اب تمہارے خوابوں کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے کسی دن کوئی کشتی ساحل کے کسی ویران جگہ سے روانہ ہوگی اور اس میں تمہارے لیے بھی جگہ ہوگی ابو عامر کا چہرہ اچانک زرد پڑ گیا اور چند ثانیہ عثمان کے منہ سے بھی کوئی بات نہ نکل سکی پھر عثمان نے سنبھل کر کہا عبید اگر تم یہاں سے ہجرت کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو اللہ تمہاری مدد کرے اور میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوا تو تمہارے خواب ضرور پورے ہوں گے عبید نے غور سے عثمان کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئیں میری خواہش ہے کہ میں نصرانیوں کے بجائے ترک مجاہدوں کے لیے زینے بنایا کروں میں نے سنا ہے کہ جنوب کی بندرگاہوں سے مراکش کے جہاز ران مہاجرین کو لے جاتے ہیں صرف بہت سا کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے لیکن مجھے اس کی فکر نہیں میں نے کافی رقم بچا رکھی ہے اور میں نے اپنے ابا جان سے بھی یہ اجازت لے لی تھی کہ اگر مجھے موقع ملے تو میں ہجرت کر جاؤں گا میں انکوزیشن سے بہت ڈرتا ہوں کیا آپ جنوب کی کسی بندرگاہ سے میرے لیے جہاز کا انتظام کر دیں گے آپ کافی تجربے کار معلوم ہوتے ہیں عثمان نے غور سے پہلے عبید اور پھر اس کے نانا کی طرف دیکھا اور اچانک اس کے تمام خدشات دور ہو گئے اس نے کہا عبید کیا قدرت سے یہ بعید ہے کہ تمہارے لیے یہیں سے جہاز کا انتظام ہو جائے دروازے کی اونٹ سے نسوانی آواز سنائی دی عبید کھانا لے جاؤ عبید اٹھ کر باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد وہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے کھانا اربوں کی مہمان نوازی اور گھر کی خوشحالی کا آئینہ دار تھا ابو عامر نے چند نوالے کھانے کے بعد ابراہیم سے پوچھا آپ کو معلوم ہے کہ ڈان لوئی کہاں ہوگا ابراہیم نے عبید کی طرف دیکھا اور اس نے جواب دیا کاؤنٹ پرسوں گھر پہنچا ہے کل میرے ماموں گھوڑے پر سواری کرتے دیکھ چکے ہیں تم برنینڈو کو بھی تو جانتے ہوں گے وہ یہی ہے لیکن آپ اسے کب سے جانتے ہیں ابو عامر نے جواب دیا میں چند برس قبل یہاں آیا تھا اور چھ مہینے ڈان لوئی کے ہاں ملازم رہا ہوں میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں اور شاید آپ کے بیٹوں میں سے بھی مجھے کوئی جانتا ہو عبید نے کہا میرے پاس مامو شام کو آ جائیں گے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ کو چند دن ہمارے ہاں مہمان رہنا چاہیے ڈان لوئی کی بستی کے متعلق آپ کو ساری معلومات یہیں سے مل جائے گی گرجے کے پادری کا نام فرانسی ہے یا اس کی جگہ کوئی نیا آدمی آ گیا ہے نہیں فرانسی اب تک یہی ہے کھانا کھانے کے بعد ابو عامر نے کہا میرے خیال میں اب ہمیں اجازت لینی چاہیے ابراہیم نے کہا اگر کوئی ضروری بات ہو تو میں آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کروں گا ورنہ آپ کو چند دن ہمارے پاس قیام کرنا چاہیے عثمان نے کہا میرے ساتھی کے لیے برنینڈو سے مل کر یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ ڈاؤن لوئی کے لیے کوئی پیغام لایا ہے اس کے بعد ہم آزادی کے ساتھ گھوم پھر سکیں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ ہماری یہ ملاقات آخری ملاقات نہیں ہوگی عبید نے کہا آپ جب بھی اس گھر کا رخ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں راستے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں عبید نے کہا آپ جب بھی اس گھر کا رخ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں راستے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں گا ابراہیم نے کہا عبید تم ان کے ساتھ جاؤ اور انہیں سیدھے راستے پر چھوڑاؤ کاؤنٹس کی زین بعد میں لے جانا دو گھنٹے بعد عثمان اور عبید باغات میں سے ایک طویل چکر کاٹنے کے بعد اس راستے پر پہنچ گئے جو سیدھا بستی کی طرف جاتا تھا قلعہ اور محل وہاں سے کوئی تین میل دور تھے عبید نے کہا آپ کو کسی سے یہ ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بحری راستے سے یہاں پہنچے ہیں کیوں عثمان نے پوچھا اس لیے کہ جب باہر کا کوئی آدمی خصوصاً مسلمان ساحل پر اتر جاتا ہے تو جہاز والے پہلے پولیس کو اطلاع دیتے ہیں اور پولیس پوری تحقیق کیے بغیر اسے کسی بھی بستی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی نانا جان نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی کہ جب آپ نے برشلونا کے جہاز کا ذکر کیا تھا تو میری طرح انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ آپ باہر سے آئے ہیں کیونکہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ جہاز کے کپتان کو یہ معلوم ہو کہ آپ ڈان لوئی کے پاس جا رہے ہیں اور وہ آپ کو اس کے قلعے سے دور کسی ویران جگہ پر اتار دیتا اب بھی اگر برنینڈوز آپ پر اعتماد نہ کرے تو آپ کی گرفتاری یقینی ہے لیکن انشاءاللہ آپ کا بال بیکا نہیں ہوگا عثمان نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا عبید اگر تمہارے نانا تمہارے ماموں اور تمہارے بھائی تمہاری طرح سوچتے ہیں تو تم باری باری ان کے کان میں کہہ سکتے ہو کہ ان قریب جہاز آئیں گے جن میں افریقہ کا بلا معاوضہ سفر کرنے والے چار پانچ سو آدمیوں کے لیے جگہ ہوگی عبید بے اختیار عثمان سے لپٹ گیا اور بڑی مشکل سے اپنی سسکیاں ضبط کرتے ہوئے بولا وہ سب آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے عثمان نے کچھ سوچ کر کہا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آج کاؤنٹ کی زین پہنچانے کے بجائے کل وہاں جاؤ اگر یہاں کوئی کام ہے تو میں دو دن رک سکتا ہوں عثمان نے کہا نہیں تم کل آؤ پھر اگر حالات نے اجازت دی تو میں تمہارے ساتھ واپس آ جاؤں گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں تمہارے ساتھ آ جائیں پھر رات کی تاریکی میں ہم کو اپنا کچھ سامان کسی محفوظ جگہ پہنچانا ہے اور اس مہم میں ہمیں تمہارے ماموں کی اعانت کی ضرورت پڑے گی ہماری غیر حاضری کے دوران تمہیں ان کے متعلق تسلی کر لینی چاہیے عبید نے کہا آپ ان کے متعلق مطمئن رہیں لیکن آپ کا سامان ہے کہاں میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں وہاں پہرا دے سکوں سامان کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم کسی محفوظ جگہ چھپائے ہیں تم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے گھر کے آس پاس کون سی جگہ محفوظ ہوگی اب تم جاؤ اور دیکھو گھر میں کسی چھوٹے بچے سے بھی کوئی ذکر نہ کرنا خدا حافظ خدا حافظ عبید نے یکے بعد دیگرے ان سے مسافہ کیا اور واپس چل دیا